ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسا علیہ السلام کا عصا ہوگا وہ اس عصا سے لکیر کھینچ کر مومن کے چہرے کو روشن و نمایاں کر دے گا اور انگوٹھی کے ذریعے کافر کی ناک پر مہر لگا دے گا یہاں تک کہ دسترخان والے جب دسترخان پر اکٹھے ہوں گے تو یہ کہے گا اے مومن اور وہ کہے گا اے کافر جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاسی یہ حدیث ضعیف ہے